حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں والے دن نماز عید کے بعد خود فرمایا جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی صحیح ہے لیکن جس نے نماز عید سے قبل قربانی ذبح کر دی تو یہ گوشت کھانے کے لیے بکری ذبح کی گئی ہے قربانی نہیں حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے اللہ کے رسول واللہ میں نے تو نماز عید کے لیے آنے سے قبل ہی قربانی ذبح کر دی ہے میں نے سوچا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اس لیے میں نے جلدی کی خود بھی گوشت کھایا اہل و ایال اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گوشت کے لیے بکری ذبح کی گئی ہے انہوں نے کہا میرے پاس ایک بکری کی قسم سے موٹا تازہ جزا ہے جو گوشت کے لحاظ سے دو بکریوں سے بہتر ہے مگر وہ دو دانتا نہیں چھوٹا ہے تو کیا وہ میری طرف سے کفایت کر جائے گا اگر میں اسے ذبح کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن یہ تیرے علاوہ کسی سے کفایت نہیں کرے گا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بیاسی